دیکھیے میری بات سنیے میرے بات سنیے شادی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکا لڑکی بندر روڈ پہ گھوم اور دونوں کا ہاتھ باندھ کر کے اور میں نکاح کا خطبہ پڑھ کے رخصت کر دیں شادی ہوتی ہے ایک میں ٹھہرے بھی ذرا آپ آپ کی آپ ہی سے پوچھتا ہوں آپ کی شادی ہونے سے پہلے منگنی ہوئی آپ کی کتنے سال چلی منگنی ہاں ایک سال تو کیا ایک سال میں پتہ نہیں لگا دونوں سننی ہیں یا وہاں بھی ہیں لگ جاتا ہے نہیں ایک منگنی کی حکمت یہ بھی کہ منگنی کرنے کے بعد دو مہینے چار مہینے چھ مہینے ایک دوسرے کو آدمی سمجھ کیا ایک سال میں اتنا موقع ہی نہیں ملا پوچھنے کا آپ کو بھائی آپ سننی ہو یا نہیں بلکہ جس وقت کوئی لڑکا لڑکی کا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے سوال ایسا نہیں ذرا بھرے انداز میں کیا بھائی دیکھیے ہم لوگ جو ہیں وہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں گیارہویں شریف کو ماننے والے ہیں صلاح و سلام پڑھنے والے ہیں میلاد شریف پڑھنے والے ہیں تو آپ کا کس مسلک سے تعلق ظاہر ہے کہ سنی کہے گا جی بالکل جیسے ہمارے یہاں بہت لوگ آئے بھائی آپ فاتحہ درود کو مانتے ہیں نہ کہا ہاں بالکل مانتے ہم فاتحہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے دیکھیے جب آپ گول دے رہے ہیں نا وہ ہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں بھائی نظر و نیاز ہوتی کرنے ہم تو مانتے ہیں سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ یہ دلیل تو نہیں سال میں چھ مہینہ جو ہے وہ جھٹ منگنی پھٹ بیا تو نہیں ہوتا نا تو چار چھ آٹھ مہینے تو ایک دوسرے کے یہاں دعوتیں کھاتے ہیں آپ ہاں، خوب مرغے اور پلاؤ کھاتے ہیں ایک دوسرے کے یہاں اس میں اتنا وقت بھی آپ کو نہیں ملا کہ یہ جان لیا جائے کہ سننی ہے یا نہیں سمجھ تو بالکل سب سے پہلا مذہب جو ہے اس کو سوال دلہا دلہن کیا ہونا چاہیے بھائی آپ سننی ہیں یا نہیں یہ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے آپ ایک بہت ہو گئے آپ چھوڑ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے گا خزانے غیب سے مدد فرمائے جیسے اب ہمارے یہاں جس بچی کی شادی نے دو گھام باقاعدہ کسی نے کر دیا ارے بھائی شادی بھیا کس گھر کا مسئلہ نہیں کون سے گھر کا مسئلہ نہیں جو کیا کسی نے تعویذ ہب ڈیم میں گھول دیا کہ سارے کراچی والے پانی پئیں تو جناب بچیوں کی شادی نہ ہو ایسا تو لوگ اس کو اس سے تعبیر کرتے ہیں بد مذہب بے دین کو بیٹی دینے سے ہمیشہ پرہیز کیا جو اس کی وجہ کیا ہے جیسے آپ اگر میرا اپنا مشاہدہ شیعہ لڑکی لیں آپ پورے گھر کو شیعہ کر دے ایک مچھلی سارے تالاب کو گندہ کرے کسی بد مذہب خاتون کو اپنے گھر لائیں پورے گھر کے آپ کو نچا دے گی آپ تو نہیں کر سکیں گے پورے گھر کو نچا دے گی اس بات لوگوں نے کیا مشاہدے میں آج تک لڑکی اپنے مذہب پہ قائم ہے وہ کہتی میں اپنا مذہب نہیں بدلتی بلکہ شوہر بدل لیتا اپنا مذہب کیونکہ آپ جانتے ہیں نا بیگمات کے تو لوگ تقریباً غلام ہوتے ہیں جو بیگم کا وہی کرتے ہیں ہاں، جیسے کہ اکبر نے کہا اکبر ڈرتے نہیں جرمن کی فوج سے مگر شہید ہو گئے بیوی کی نوت تو وہاں تو ڈنڈا جو بیگم کا چلتا ہے اس لیے کیوں آپ ایسے موزی جانور کو اپنے گھر میں پال رہے ہیں کہ آپ کو مذہب اور دین اور مسلک سے ہاتھ دھونا پڑ جائے سب سے پہلا مسلک دیکھیے میں بتاؤں آپ ہم کون سا نیک کام کرتے ہیں دن بھر میں نماز پڑھتے ہیں نمازوں میں ہمارا حال کیا ہم لوگ گناہ گار ہیں سیاہ کا مگر اللہ کے رحمت سے نا امید نہیں آپ یقین جانی اگر ہماری بخشش کا کوئی سبب ہے ہمارا عقیدہ ہاں ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے جو ہماری بخشیش کا سبب ہوگا اعمال تو جیسے ہیں میں بھی جانتا ہوں اپنے اعمال اور آپ بھی جانتے ہیں آپ کروڑوں میں ایک مثال نہیں دکھا سکتے آپ کہ ایک آدمی بہت دیندار ہو بہت ہی نمازی پرہیزگار جب دیکھو نماز پڑھ رہا ہے زکوٰۃ دے رہا مخیر لیکن ہے بد مذہب اور اس کی مغفرت ہو جائے کہیں نہیں ملے گا ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی آپ کو کہ آدمی گناہ گار ہے سیاہ کار ہے بدکار ہے مگر مصطفیٰ کا باغی نہیں ہے اس کی نجات ہو جائے ہاں تو ہماری نجات کا ذریعہ ہی صرف عقیدہ اور اس میں کوئی صلاح صفائی آدمی کو نہیں کرنی چاہیے کچھ بھی ہو جائے ہم اور آپ تو کیا ہیں یہ میں نے بتایا آپ کو مسلم کذاب نے اپنی نبوت کو منانے بعض صحابہ کرام کو تیل کے کڑاؤں میں ڈال دیا پہلے ایک کو ڈال کر کہا یہ تمہارا حل کرے گا نبی مانتے ہو یا نہیں لیکن جناب نے کہا نہیں مانتے تمہیں نبی اس کے بعد انہوں نے کڑاؤں میں ڈال دیا اور حضرت ایک صاحب تھے حضرت مسلم ان کا نام تھا مسلم کزاب نے ایسے بھی تھے ان کے کڑاؤں میں ڈال دیا جلتے ہوئے کڑاؤں میں وہ پھر رہے تھے گھوم رہے تھے ارے انہوں نے کہا یہ تو زندہ ہے اس کو نکالنے کے بعد شہر بدر کر دیا جب شہر بدر کیا اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضور کے وصال میں یہاں آنے میں کچھ ہی ایک دو دن کا فرق تھا یہ حضرت مسلم جب مدین منورہ آئے تو پتہ لگا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے ایک ہفتے پہلے آتے تو صاحب رسول ہو جاتے اور یہ بات حضرت عمر فاروق تب جب پہنچی کہ ایک شخص کو مسلم قذاب نے کڑھاؤں میں ڈال دیا تیل اور وہ مدین شریف آیا ہوا تو حضرت فاروق اعظم اس سے ملنے کے لیے آئے کیا میں ایسے شخص کی زیارت کرنا چاہتا تھا کہ جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو گلزار کر دیا اور وہ آگ سے وہ مرا نہیں اور ابھی تک وہ زندہ ہے اس کی زیارت کو فاروق اعظم رضی اللہ اپنے گھر سے مسجد نبوی آ تو ایمان پہ لوگ تو اپنی جان اس طرح قربان کرتے تو ہم لوگ اپنے <laughs> ایمان کو کوئی اچھی اور نظر آ تو اس سے نکاح کر لیا تھوڑے سے پیسوں میں جا تو اس کا نکاح کر لیا میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا بھر کا دورہ کرتا ہوں جرمنی میں فرینکفرڈ میں مجھے دو آدمی ایسے ملے کم وقت جنہوں نے کہا جی نوکری نہیں یہ نہیں تو ہم نے قادیانیت کا فارم بھر دیا ہم احمدی اور احمدیوں نے ہم سے کہا کہ اگر آپ ہمارا فارم بھر دیں ہم آپ کو گرین کارڈ دلا دیں گرین کارڈ پر ایمان جا رہا اپنے آپ کو قادیانی ڈکلر کر دیں تو نیشنلٹی مل جائے گی آپ کو جرمنی نیشنلٹی مل جائے گی آپ کو امریکہ کیا ایمان ایسی بات تو ایمان کی حلاوت تمہید ایمان میں اعلیٰ لکھتا کہ ہر چیز کا مختار مالک جب تک حضور کو نہیں مانے گا اس کو ایمان کی حلاوتی نصیب نہیں ہوگی ایمان نام ہی نبی کریم علیہ السلاۃ و سلام کے ماننے کا ہے اس لیے ہم رشتے میں شادی میں بیاہ میں کبھی تکلف نہیں کریں ابھی میں بتا رہا ہوں کو صرف دو ہفتے پہلے کی بات ایک صاحب نماز فجر میں آئے خاص طریقے سے ملے کا مولانا دھوکہ ہو گیا اور لڑکے والے وہاں بھی لڑکی میری سننی میں نے ان کو سمجھایا بالکل نئی دلہن کو اپنے گھر میں بٹھا لیا ان کا جواب دے دیا کہ بھائی جاؤ ہمارا آپ کا نکاح نہیں ختم تم نے پہلے نہیں بتایا ہم وہاں بھی ہم سننی ہیں ہماری بیٹی آپ کیا نہیں جائے ابھی بھی ایسے لوگ زندہ جنہوں نے رشتہ ناتا جو ہے وہ منقطع کر دیا ان سے اور آپ نے دیکھا جب صحابہ کرام ایمان لائے خواتین ایمان نہیں لائیں ان کو چھوڑ دیا انہوں نے تو ایسی قربانی انہوں نے دی جب مدینہ شریف میں آئے تو بیوی سب سے پسندیدہ چیز ہوتی ہے صحابہ کرام لٹے پیٹے جب مدین شریف پہنچے تو وہاں کے جو انصار جو مددگار جس کے معنی یہ قربانی کوئی دے سکتا جن کے پاس دو بیویاں تھیں انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے کر جو مدینہ شریف سے ان کا بھائی آیا تو اس کے نکاح میں دے دی ادھر گزار اپنی بیویوں کی تو قربانی دے دی اور ایک صحابی تھے جو مکہ سے چلے ہجرت کرنے کے لیے حضور کے پاس تو مکہ والوں نے روک لیا کافروں انہوں نے کہا یہ مال تم نے مکہ میں کمایا یہ بیوی جو ہے یہ ہمارے قبیلے کی اگرچہ مسا یہ بچے سب ہمارے قبیلے ہم کسی کو نہیں مال لے مالک جانا تم یہ جوڑا پہن کر کے جاؤ انہوں نے کہا بیوی بچے مال دنیا متا دنیا لو تم سنبھالو میں جا رہا ہوں ہجرت کرنے کے لیے ایمان کس کو کہتے ہیں اس لیے کبھی اس میں کوئی صلاح نہیں کی جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اسلام پر استقامت